بحث نے ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی مجھے محمد بن منقدر نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھا اور بے ہوش تھا آپ نے وضو کیا تو لوگوں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا اس پر مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا وارث کلالہ بنے گا اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہنیں ہی تھیں جو وارث بنتی تھیں اس پر وراثت کی آیت نازل ہوئی میں نے محمد بن منقدر سے پوچھا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَ یہ ولی آیت انہوں نے کہا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نازل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اڑتالیس